ہر کرتی تھی بکا زینا بلا جار عباس میں صدموں میں گرفتار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبہ کی علمدار ہوں سور کے دن کا تو علمدار میں شام میں ویری باقی المدار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام میں ویری باقی المدار ہوں ہم دونوں پہ جو گزری ایک جیسی مصیبت تھی دونوں کے کلیجے پر ایک جیسی قیامت تھی تو نہر پہ پانی کا تلب گیا میں چادر کی طلبگار ہوں عاشور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبا کی علمدار ہوں عاشور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبا کی علمدار ہوں دو کی یہ تو نے قربان لبے دریا دو بچوں سے میں نے بھی بھا دیا تو گالی سکینہ کا تھا گمخار اور اپنے برادر کی میں غمخار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام میں کی علمدار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام میں کی علمدار ہوں تیرے سر پر اے میرے غازی میں صبر کی ملکہ ہوں کون کی شہزادی تو فوج حسین کا تھا سالار میں کن بے شبیر کی سالار ہوں سور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبان کی علمدار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں میری باقی ہوں بے دور کو پنجن میں دیکھا ہے پراتی کو دیتی میں کپن سے مجبور تھی چاہتی شان کٹا کٹاتے ہو بلا چار پابند رسن ہو کے ملا چار ہوں سور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبا کی علمدار ہوں اور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبا کی المدار ہوں تو ید اللہ کا بیٹی ہوں میں زہرا کی اس مت کی کلی میں ہوں تیرا ہے لقب تھی تو سب نبی کا تھا مددگار میں عالم محمد کی مددگار ہوں آشور کے دن کا تو علمدار میں شام غریباں کی علمدار المدار ہوں آشور کے دن کا تو علمدار میں شام غریباں کی علمدار المدار ہوں بیٹھے لڑا تو بھی پانی کے لیے غازی اب کشت میں تنہا ہے خواہ تیری فریادی تو حکم شہدی میں گرفتار میں ڈر تو میں گرفتار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام غریب غریبا کی علمدار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام غریب کی علمدار ہوں مشہور زمانے میں ہے کون میرے جیسا مجبور زمانے میں ہے میرے جری تو تھا دل افدار صدموں کے سبب میں بھی دل افدار ہوں سور کے دن کا تو علمدار میں شام کی علمدار ہوں آشور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبا کی علمدار ہوں بھائی نے تجھے دے دی لشکر کی علمداری اب آل محمد کی کرتی ہوں میں بم تو لشکر شبیر کا سردار ناموں سے پیمبر کی میں سردار ہوں سور کے دن کا تو علمدار میں شام غریبا کی علمدار ہوں آ کے دن کا تو المدار میں شام غریبا کی علمدار ہوں تو غیرت ہاشم میں ہے میں چرم کی ملتا ہوں تو سانی ہے جل ہے میں سانی زہرا ہوں تو میری ردا کا تھا نگہدار اب اہل حرم کی میں نگہدار ہوں آسور کے دن کا تو علمدار میں شام میں باقی المدار ہوں آشور کے دن کا تو علمدار میں شام میں میری باقی المدار ہوں سب پر میری شہزادی غازی تھی فریادی ہے شام غریبا میں بے پردہ نبی دادی تو بھی ہے میرے سور کے دن کا تو المدار میں شام غریبوں کی المدار